درد کا پیغام ہم میں سے کوئی شخص نہیں جسے زندگی میں کبھی درد نے تنگ نہ کیا ہو درد ہوتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے زندگی کا لطف غارت ہو جاتا ہے درد سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان ہر طرح کے جتن کرتا ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے مختلف ادویات لیتا ہے جسم کے اس حصے پر مساج اور مالش کرائی جاتی ہے کہ درد سے جان چھوٹ جائے تاہم بہت کم لوگ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ درد اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے یہ درد ہمیں اذیت دینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ ہماری حفاظت اور زندگی کو یقینی بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ درد ہی ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی فیصلہ کن ضرر پہنچنے سے پہلے نقصان دہ چیز کو خود سے دور کرتے ہیں ہم درد نہ محسوس کریں تو اطمینان سے بیٹھے رہیں گے اور یہ نقصان دہ چیز یا حالات خاموشی سے ہمیں مار ڈالیں گے یہی معاملہ اس دنیا کی ہر اس چیز کا ہے جو بظاہر منفی نوعیت کی ہوتی ہے جس سے بظاہر ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں بری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس دنیا میں کوئی منفی چیز بھی بلا وجہ اور بے فائدہ ہرگز نہیں ہے ہاں بعض چیزوں کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں نظر آ جاتا ہے جیسے درد کا فائدہ دنیوی جسم کو پہنچنے والے ضرر کے حوالے سے سمجھایا جا سکتا ہے مگر اکثر منفی اور تکلیف دہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حقیقی ضرر اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں سامنے آنے والا ہوتا ہے اسے اس دنیا میں براہ راست نہیں سمجھا جا سکتا تاہم درد کی مثال سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ زندگی کی ہر منفی چیز دنیا یا آخرت کے کسی بڑے خیر کو دینے یا بڑے ضرر سے بچانے کے لیے ہوتی ہے چنانچہ ایک مومن ہمیشہ منفی اور تکلیف دہ حالات میں بھی مثبت رہتا ہے وہ منفی چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے مگر کبھی مایوس نہیں ہوتا یہی درد کا پیغام ہے جنت اور جہنم کا قیام قرآن مجید کی سورہ فرقان میں جہنم کے متعلق آیت 66 میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ بدترین مستقر اور مقام ہے یہی بات آیت 76 میں جنت کے متعلق کہی گئی ہے کہ وہ بہترین مستقر اور مقام ہے بظاہر دونوں الفاظ ہم معنی ہیں لیکن صاحب تدبر قرآن امین احسن اصلاحی نے ان دونوں الفاظ کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ یہ دونوں الفاظ جب ایک ساتھ آتے ہیں تو مستقر سے مراد مستقل اور مقام سے مراد عارضی قیام گاہ کے ہوتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم تو ہیں ہی مستقل قیام کی جگہیں وہاں کے عارضی قیام سے کیا مراد ہے ہمارے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جنت اور جہنم بے شک ابدی قیام کی جگہ ہیں لیکن دونوں کے اندر بہت مختلف جگہیں ہوں گی جن میں انسان عارضی طور پر رہا کریں گے چنانچہ اہل جہنم کبھی آگ میں ہوں گے کبھی ان کو خاردار جھاڑیاں چرنے کے لیے لے جایا جائے گا کبھی کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کرنے کے لیے بھیج دیا جائے گا اسی طرح اہل جنت کبھی اپنے گھروں میں ہوں گے کبھی سیرگاہوں میں کبھی بستروں پر اور کبھی دوست احباب کی محفلوں میں ان میں سے ہر جگہ ان کا قیام عارضی ہوگا قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جنت میں مستقل رہنے کا احساس بھی شاندار ہوگا اور ہر مقام پر عارضی قیام کے دوران بھی وہ بہترین نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے یہی معاملہ جہنم کا ہے کہ اس کا مستقل قیام ہر لمحے ایک اذیت لے کر آ رہا ہوگا اور اس جہنم میں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل کیے جائیں گے تو ہر جگہ ہی بدترین محسوس ہوگی حقیقت یہ ہے کہ نعمت ہو یا عذاب اگر مستقل ایک جیسی ہو جائیں تو اپنا اثر کھو دیتی ہیں لیکن قرآن کے اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اتنا تنوع ہوگا کہ جنت کا ہر مقام بہت اچھا اور جہنم کا بہت برا لگے گا اور یہی احساس جنت کو جنت اور جہنم کو جہنم بنائے رکھے گا اہل جنت اپنی نعمتوں سے کبھی بور نہ ہوں گے اور اہل جہنم کبھی عذاب کے عادی نہ ہو سکیں گے اسباب اور شرک خدا کی دنیا ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے یہاں رنگ ہے نور ہے روشنی ہے خوشبو ہے جلوے ہیں ذائقے ہیں اور زندگی ہے اور زندگی کو ممکن آسان اور پر لطف بنانے کے ہاں سامان ہیں یہ سب ایک ہی ہستی کے فیض کا ظہور ہے اللہ رب العالمین عجیب بات ہے کہ لوگوں کی اکثریت ہمیشہ دوسرے انسانوں کے فیض کا ذکر کرتی چلی آئی ہے انہی کو ہر نفع و ضرر کا مالک مانتی آئی ہے اکثر لوگ انہی کے در پر جا کر نظر پیش کرتے اور انہی کی شکر گزاری کو اپنی عقیدت کا مرکز بناتے ہیں یہ رویہ غلط ہے ہر پہلو سے غلط ہے ہر سطح پر غلط ہے انسان اسباب سے بلند ہو کر دوسرے انسان کو کچھ نہیں دے سکتا انسان اسباب کے دائرے میں رہ کر ہی دوسرے انسان کے لیے کچھ کر سکتا ہے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں استاد طلباء کو علم دیتے ہیں اچھے حکمران عوام کو سہولیات فراہم کرتے ہیں ایسے سب لوگ بلا شبہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کا اعتراف کیا جائے اور ان کا احسان مانا جائے تاہم یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے جو اسباب سے بلند ہو کر دوسروں کو سب کچھ عطا کرتی ہے ڈاکٹر مریض کا علاج کر سکتا ہے شفا صرف اللہ دیتا ہے وہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مرض کو دور نہیں کر سکتے وہ شفا دینا چاہے تو مریض بغیر دوا کے ٹھیک ہو جاتا ہے یہی باریک فرق ہے جو نہ سمجھا جائے تو انسانوں کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے لوگ انسانوں سے بے جا توقعات وابستہ کر لیتے ہیں مفاد پرست لیڈر مرنے والوں کے نام پر اپنی بڑی بڑی دکانیں بنا لیتے ہیں عوام توہمات کی دنیا آباد کر لیتے ہیں خدا اسباب سے بلند ہے انسان اسباب کا پابند ہے خدا اسباب تخلیق کرتا ہے اور انسان ان کو استعمال کرتا ہے اسی لیے خدا خدا ہے اسی لیے انسان انسان ہے اسباب اور الحاد خدا کی دنیا اٹل قوانین پر چل رہی ہے ہمیشہ سے چلتی رہی ہے مگر پچھلے زمانے میں لوگ اسے دیوتاؤں اور بزرگوں کی کرشمہ سازی قرار دیتے رہے تھے کوئی بارش کا دیوتا تھا تو کوئی روزی کا کسی بزرگ کے ہاں سے اولاد ملتی تھی تو کوئی زندگی و موت کا مالک تھا کسی کا فیض رزق بڑھاتا تھا تو کسی کی مدد ہر مشکل سے انسان کو نکال دیتی تھی جدید سائنس نے آ کر ان سارے توہمات کا خاتمہ کر دیا دنیا جن اصول و قوانین پر چل رہی ہے ان میں سے بیشتر معلوم ہو چکے ہیں جتنا زیادہ سائنسی علم ترقی کر رہا ہے اتنا ہی انسان دنیا کے اسباب و قوانین کو سمجھ کر ان کو اپنے فائدے میں استعمال کر رہا ہے اس کی ایک بڑی مثال میڈیکل سائنس کی ترقی ہے جس نے جانے کتنی لا علاج بیماریوں کا خاتمہ کر کے انسانی زندگی کو سکون اور آسانی سے بھر دیا ہے مگر اس صورتحال کا ایک دوسرا نتیجہ بھی نکلا ہے آج لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں جس طرح قدیم انسان مخلوق کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے جدید انسان مخلوق کی ایک دوسری قسم یعنی اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسباب ہمیشہ فیض بخش نہیں ہوتے تباہی بھی اسباب کے ہاتھوں آتی ہے مگر حیرت انگیز طور پر سارے اسباب مل کر اس دنیا میں زندگی کا فیض جاری کر رہے ہیں سورج حرارت دیتا ہے مگر وہ کون ہے جس نے اسے زمین سے اتنا دور کر رکھا ہے کہ اس کی آگ زندگی بنی ہوئی ہے موت نہیں ہوا سانس لینے کا ذریعہ ہے مگر کون ہے جو اس میں صرف اتنی آکسیجن رکھے ہوئے ہے جو زندگی بخش ہے یہ ہستی خدا کی ہستی ہے وہ اسباب کا خالق ہے اسی کا فیض ہے کہ اسباب نفع بخش ہیں یہی خدا کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے خدا سے مانگتے رہنا کبھی ضائع نہیں جاتا خدا زندہ ہے اسے ہر چیز کی خبر ہے اس کی رحمت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ کوئی فریادی اس کے در اقدس پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے یہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے مگر انسانوں میں سے کم ہی لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں اس ناواقفیت کا سبب بس اتنا ہے کہ لوگ اپنی محرومی کو یاد رکھتے ہیں خدا کی عطا کو یاد نہیں رکھتے انسانوں کا یہ عجیب المیہ ہے کہ نعمتوں کو محسوس کرنے اور انہیں یاد رکھنے کے معاملے میں انسانوں کی یادداشت آخری درجے میں کمزور ہے ہاں غم و علم اور زندگی کی محرومیوں کا حساب کتاب رکھنے میں ہر شخص اتنا ماہر ہے کہ ایک بھی محرومی اس کی یادداشت سے محو نہیں ہوتی اس رویے کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان خدا کی کسی عطا کی قدردانی کرے خدا سے جب بھی مانگا جاتا ہے وہ سنتا ہے جب اسے پکارا جاتا ہے وہ جواب دیتا ہے مگر ہم انسان ہمیشہ خدا کو دنیا مانگ کر آزماتے ہیں وہ دنیا جو عطا کے نہیں امتحان کے اصول پر بنی ہے چنانچہ امتحان میں کبھی وہ مانگی ہوئی چیز ہی دیتا ہے کبھی اس سے بہتر دیتا ہے کبھی فوراً دے دیتا ہے کبھی کچھ وقت کے بعد دیتا ہے کبھی اپنی عطا سے جھولی بھرتا ہے اور کبھی اپنی سکینت قلب پر اتار کر اس میں سکون و اطمینان بھر دیتا ہے مگر وہ دیتا ضرور ہے اسے مانگنے والوں کو نہ کہنا اچھا نہیں لگتا کبھی خدا کو آزمانا ہو تو سچے دل سے ہدایت مانگ کر خدا کو آزمانا چاہیے متائے دنیا تو بندے کی بہتری کے خیال سے روکی جا سکتی ہے متائے آخرت روکنے میں کیا بہتری ہدایت اور آخرت خدا ہر حال میں دیتا ہے فوراً دیتا ہے بس جھولی پھیلی رہنی چاہیے تعصب چھوڑ دینا چاہیے خدا ہر حال میں دیتا ہے جو مانگا جا سکتا ہے وہ سب کچھ دیتا ہے کیونکہ خدا سے مانگتے رہنا کبھی ضائع نہیں جاتا اسلام اور خواتین پر تشدد کیا اسلام بیویوں پر تشدد کو جائز قرار دیتا ہے یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جو قرآن مجید کے ایک طالب علم کے سامنے اس وقت آ جاتا ہے جب وہ سورہ نسا کی آیت چونتیس کا مطالعہ کرتا ہے جس میں بظاہر عورتوں کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے تاہم ہمارے نزدیک اس معاملے کو سمجھنے کے لیے قرآن آیات کا موقع محل سمجھنا ضروری ہے میاں بیوی کے تعلق سے شوہروں کو جو اصل ہدایت دی گئی ہے وہ اس آیت سے ذرا قبل اس طرح بیان ہوئی ہے ایمان والوں اپنی بیویوں سے بھلے طریقے کا برتاؤ کرو اس لیے کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بہتری پیدا کرتے اور نسا آیت انیس میاں بیوی کے تعلق میں یہ ہے کہ وہ اصل آیت جو شوہروں کو حکم دیتی ہے کہ چاہے بیوی ناپسند ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ اس کے بعد بیوی کو مارنے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تاہم یہ حقیقت ہے کہ کمزور انسان اس دنیا میں ہر دور میں تشدد کا نشانہ بنتا رہا ہے بیویاں اس ستم کا ہمیشہ نشانہ رہی ہیں زمانہ قدیم کو تو چھوڑیے موجودہ دور میں امریکہ میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی سن دو ہزار کی رپورٹ کے مطابق بائیس اشاریہ ایک فیصد خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوئیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زمانہ قدیم میں کیا کچھ ہوتا ہوگا یہی وہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو ایک طرف گھر کا نظم برقرار رکھنے کے لیے بیوی کو شوہر کی موافقت پر ابھارنا ہے اور دوسری طرف مردوں کو تشدد سے باس بھی رکھنا ہے چنانچہ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت چونتیس میں ارشاد فرمایا مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں رازوں کی حفاظت کرتی ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے اور جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستروں میں انہیں تنہا چھوڑ دو اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو پھر اگر وہ اطاعت کریں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو بے شک اللہ بہت بلند ہے وہ بہت بڑا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف خواتین کو موافقت پر پوری طرح ابھارا ہے اور دوسری طرف شوہروں کی طرف سے مار پیٹ کے اس کام کو جو زمانہ قدیم کا عام دستور تھا ضوابط و قواعد کی ایسی بیڑیاں پہناتی کہ یہ تشدد نہیں رہتا بلکہ گھر بچانے کا ایک عمل بن جاتا ہے اس ہدایت میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ ان کا تعلق عام خواتین سے بالکل نہیں ہے بلکہ ان خواتین سے ہے جو نکاح کے سارے فوائد یعنی اپنی ضروریات کی ساری فراہمی کا فائدہ تو شوہر سے لینا چاہتی ہیں مگر دوسری طرف سرکشی کا یہ حال ہے کہ گھر کے نظم کو برباد کر کے اور شوہر کے راز اور انسانی کمزوریاں سب کے سامنے کھول کر اسے رسوا کرنے کے لیے بھی تیار رہتی ہیں یہ وہ خواتین ہیں جن کا مسئلہ اختلاف رائے اپنی پسند و ناپسند نہیں ہے بلکہ بغاوت مستقل نافرمانی اور شوہر کو رسوا کرنے کا ہے ایسے میں شوہر کے لیے ایک راستہ فوری طلاق دینے کا ہے لیکن ظاہر ہے کہ بچے ہو جانے کے بعد یہ راستہ آسان نہیں رہتا چنانچہ ایسی خواتین کو پہلے مرحلے میں سمجھایا جائے گا پھر شوہر جس غرض سے عورتوں سے شادی کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے یعنی بستروں میں ان سے الگ ہو جانے کا حکم ہے ظاہر ہے کہ یہ بہت سخت پیغام ہے جس میں شوہر بیوی کے حقوق تو دیتا ہے مگر اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد گھر بچانے کے لیے عورت کی نفسیات کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک آخری راستہ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ان کو کچھ سزا دی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نوعیت کو بالکل واضح کرتے ہوئے بتا دیا کہ یہ کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا بلکہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی تعدیب کے لیے کچھ ہلکی پھلکی ضرب لگا دیتی ہے اتنا ہی معاملہ ہونا چاہیے حدیث کے الفاظ غیر مبرہ کے ہیں یعنی وہ سزا جو پائیدار اثر نہ چھوڑے مسلم رقم دو ہزار نو سو پچاس اس تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان آیات کا تعلق عام خواتین سے ہر کس نہیں جیسے کہ قرآن واضح ہے کہ اصل ہدایت یہ ہے کہ بیوی چاہے ناپسند ہو تب بھی اس سے اچھا برتاؤ کرو اس ہدایت کا تعلق کچھ سرکش خواتین سے ہے جو نکاح میں رہنا بھی چاہتی ہیں اور شوہر کے خلاف مستقل اعلان جنگ بھی کیے رکھتی ہیں چنانچہ ان کی اصلاح کے لیے یہ ایک لایا عمل دیا گیا ہے نہ کہ ان پر تشدد کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی یہ بات کہ زیادتی اگر شوہر کر رہا ہو تو اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے کیا ریاست کو اس میں مداخلت کرنا چاہیے ہمارے نزدیک اس کا بہتر حل وہ ہے جو خود قرآن مجید نے اگلی آیت یعنی پینتیس میں تجویز کر دیا ہے کہ دونوں کے خاندان کے بڑے بوڑھے آگے آئیں اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں یہ ریاست کی مداخلت سے بہتر راستہ ہے تاہم اگر شوہر بیوی پر تشدد شروع کرتے تو پھر ریاست کو مداخلت کرنا ہوگی پھر اس شخص کو سزا ملنی چاہیے یہ سزا ایک شوہر کو نہیں ایک ظالم کو ملے گی آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے آخری بات یہ کہ اس آیت کا ایک واضح پیغام شوہروں کے لیے ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان ابتدائی دو مراحل اور بیویوں کی بغاوت اور سرکشی کی کسی کیفیت کے بغیر محض غصے میں آ کر معمولی اختلاف رائے پر بیویوں پر ہاتھ اٹھایا تو وہ اللہ کے مجرم ہیں وہ بلند اور اعلی ہستی جب کمزور بیویوں کی طرف سے حساب لے گی تو شوہروں کو اپنا غصہ اور تشدد بہت مہنگا پڑے گا تراش خراش باغبانی کا یہ قاعدہ ہے کہ پودوں کی تراش خراش سے وہ وقتی طور پر کم ہو جاتے ہیں مگر پھر تیزی سے بڑھتے ہیں بعض اوقات پودے کی کسی شاخ پر کیڑا لگ جاتا ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ کیڑا اور نہ پھیلے یوں پورا پودا بچ جاتا ہے اور وہ شاخ بھی دوبارہ بڑھنے لگتی ہے یہی اس دنیا میں مصائب و عالم کے آنے کی ایک اہم وجہ ہے یہ مصائب و عالم وقتی طور پر انسان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اس کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے تاہم یہ مصائب اکثر حالات میں عارضی ہوتے ہیں چنانچہ یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن انسان کی قوت برداشت حوصلے اور ہمت تجربے اور معلومات کو بڑھا جاتے ہیں ایسا انسان دوبارہ زندگی کے میدان میں جب قدم رکھتا ہے تو پہلے سے کہیں زیادہ ترقی کرنے کا اہل ہو جاتا ہے تاہم انسان چونکہ درختوں سے مختلف ہے اس لیے فطرت کے اس راستے میں اسے ایک کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ مشکل حالات میں خود کو مایوس ہونے سے بچائے اور مستقبل کی امید پر اپنے حوصلے کو بلند رکھے وہ مشکلات کے سمندر میں امکانات کے ساحل پر نظر رکھے مگر اکثر لوگ مشکل حالات میں گھر کر منفی سوچ کو اپنی نفسیات کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ ایک عارضی نقصان کو اپنی زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں وہ وقتی ناکامیوں سے گھبرا کر اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں جس کے بعد ان کا جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کی نفسیات مستقل طور پر منفی ہو جاتی ہے یہ دونوں چیزیں ان کی قوت عمل کو معطل کر دیتی ہیں یوں بجائے ترقی کرنے کے وہ لوگ زندگی میں ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مصائب کی درست نوعیت کو سمجھ لیا جائے کہ یہ ہمارا حوصلہ اور تجربہ بڑھانے آ رہے ہیں تو ان کو ہم ترقی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں نہ سمجھیں تو زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں خدا کی عطا خدا اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے مگر عجیب بات ہے کہ بیشتر انسان اس حقیقت کو ماننے کے بجائے اس سے غافل رہ کر زندگی گزارتے ہیں یہاں تک کہ ایک روز موت ان کی نگاہوں کا پردہ اٹھا دیتی ہے اور وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں خدا غیب سے ظاہر میں آ جاتا ہے مگر اس روز خدا کو ماننا بے معنی ہو جاتا ہے خدا اس دنیا کی ہر نعمت کا مالک ہے وہ ہر کمال کا خالق اور ہر جمال کا سانے ہے وہ ہر زی روح کا رب اور ہر شکل کا مصور ہے اس نے سورج چاند اور تاروں کو انسانوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے اس نے زمین و آسمان میں رحمتوں کے انبار لگا رکھے ہیں اس نے اپنے بندوں کے لیے جمال و کمال کی ایک ایسی دنیا بسا رکھی ہے جو معلوم کائنات میں کسی جگہ موجود نہیں یہی نہیں جو بندے اس کو دل سے مان کر خود کو اس کے حوالے کر دیں وہ غیب میں ہوتے ہوئے بھی ان کی ہمیشہ دستگیری کرتا ہے وہ سب کی سنتا ہے مگر ان کی سن کر مان بھی لیتا ہے وہ سب کی خبر رکھتا ہے مگر ان کی خبر گیری بھی کرتا ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ان کے لیے واقعتاً سب کچھ کر بھی دیتا ہے وہ سب کو دیتا ہے مگر ان کو دیتا ہی چلا جاتا ہے لیکن امتحان کی دنیا میں وہ یہ سب کچھ پردہ غیب میں رہ کر کرتا ہے اس لیے اپنی رحمت کو ہمیشہ اسباب کے پردے اور تاخیر کے ڈھکنے میں ڈھانک کر انہیں دیتا ہے اس لیے عام لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے مگر ایک دن آئے گا جب وہ اعلانیہ اپنے بندوں کو نوازے گا سب کے سامنے اور ان کی مرضی کے عین مطابق ان کو دے گا خدا کی یہی عطا ہے جس کے لیے یہ دنیا اور آنے والی دنیا بنائی گئی ہے قابل رشک ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود کو اس کی عطا کا امیدوار بنا لیا ہے تقدیر اور اجر آخرت اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکال کر جیسے ہی وہ صاحب باہر نکلے خاتون فوراً اندر داخل ہو گئیں اور میں دیکھتا رہ گیا ہوا یہ تھا کہ میں A T M machine booth کے پاس پہنچا تو وہ صاحب مجھ سے قبل اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے وہ سائے میں کھڑے تھے میں ان سے ذرا دور دوپہر کی تیز دھوپ میں کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا اسی اسنا میں خاتون اپنے دو بچوں سمیت گاڑی سے اتر کر باہر نکلیں ان کے قریب آنے سے قبل بوتھ خالی ہو گیا اور مجھ سے آگے کھڑے صاحب اندر چلے گئے خاتون قریب آئیں تو میں نے خود سائے میں جانے کے بجائے ان کو وہاں کھڑے ہونے کا موقع دے دیا تاہم ان خاتون پر بھی یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگلا نمبر میرا ہی ہے دھوپ میں انتظار کرتے ہوئے میں نے یہ طے کیا کہ اب خود اندر جانے کے بجائے ان خاتون کو موقع دوں گا مگر جب بدھ کا دروازہ کھلا اور پیسے نکال کر وہ صاحب باہر نکلے خاتون فوراً اندر داخل ہو گئیں اور میں دیکھتا رہ گیا مجھے افسوس ہوا اپنے پیچھے رہ جانے پر نہیں کیونکہ وہ تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا افسوس ان کے پیچھے رہ جانے پر ہوا انہیں وہی ملا جو اللہ تعالیٰ انہیں میرے ذریعے سے دینے کا فیصلہ کر چکے تھے مگر انہوں نے وہ اپنی چالاکی سے لینا چاہا حق تلفی پر مبنی ایسی چالاکی انسان کو خدا کی نظر میں بہت پیچھے کر دیتی ہے اسی مثال سے وہ قانون سمجھا جا سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہے ہیں یہاں تمام فیصلے اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں ان کے اسباب البتہ انسان جمع کرتے ہیں ان اسباب کو جمع کرتے ہوئے وہ اخلاقی اصولوں کو پامال کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی تقدیر سے کچھ زیادہ لے لیں گے انہیں ان کی تقدیر ہی ملے گی لیکن آخرت کی پکڑ کے ساتھ اور جو لوگ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کریں گے انہیں بھی ان کی تقدیر ملے گی لیکن آخرت کے اجر کے ساتھ اداروں کے دور میں بڑے آدمی ہمارے ہم ہاں بڑے آدمیوں کی کمی کا اکثر شکوہ کیا جاتا ہے تاہم حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق بڑے آدمی ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی پیدا ہو رہے ہیں ہمارا المیہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں بڑے آدمی پیدا نہیں ہو رہے ہمارا المیہ یہ ہے کہ بڑے آدمی بہت چھوٹے لوگوں کے درمیان پیدا ہو رہے ہیں چنانچہ یہ چھوٹے لوگ کبھی کسی بڑے آدمی کا اعتراف کرتے ہیں نہ اس کی قدردانی کرتے ہیں بلکہ الٹا لٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جب تک اسے قبر میں نہ دفنا دیں اس کی بڑائی کا اعتراف نہیں کرتے یوں ایک بڑا آدمی مرنے کے بعد ہی بڑا آدمی بن پاتا ہے چنانچہ ہمارے ہاں بڑے آدمی کو نمایاں ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا وہ کسی طرح نمایاں ہو بھی جائے تو اتنا بدنام ہو چکا ہوتا ہے کہ نہ اس کا کوئی ساتھ دیتا ہے نہ اس کی خدمات کبھی نمایاں ہو پاتی ہیں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم اداروں میں جی رہے ہیں اب معاشرے میں تبدیلی بڑے آدمی نہیں بلکہ ادارے لاتے ہیں بلکہ بڑے آدمی کو بھی ادارے ہی وہ مواقع دیتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ کوئی نمایاں خدمت سر انجام دے پاتے ہیں سر دست ہم یہ ادارہ جاتی سپورٹ صرف کھلاڑیوں کو دیتے ہیں علم و دانش میں تو حال یہ ہے کہ کسی بڑی صلاحیت کے شخص کے سامنے پہلا مسئلہ باعزت روزگار حاصل کرنا ہوتا ہے علم و دانش کی دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا بڑا آدمی ہمیشہ مختلف سوچتا ہے وہ اپنے زمانے سے آگے کا انسان ہوتا ہے ایسا آدمی نہ تو اخباروں میں روایتی صحافیانہ کالم لکھ سکتا ہے نہ کسی سیاست زدہ درس میں پڑھا سکتا ہے چنانچہ بہت سے بڑے لوگ بڑا کام کرنے کے بجائے معاشی تقاضوں کے ہاتھوں اپنی صلاحیتوں کو گما بیٹھتے ہیں ایک سنت الہی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں ان میں سے ایک آخری اور انتہائی طریقہ یہ ہے کہ کسی قوم اور اس کی لیڈرشپ کو دنیا کی رہنمائی کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے ان کے ذریعے سے دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملتی رہتی ہے شایاتین کے لیے یہ صورتحال بہت مشکل ہوتی ہے چنانچہ اس مشکل سے نجات پانے کے لیے وہ بطور خاص لیڈرشپ کو نشانہ بنا لیتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ لیڈرشپ مجموعی طور پر شیاطین کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ لیڈرشپ دین کی اصل بنیادوں کے بجائے غیر متعلق چیزوں کو دین کے نام پر پیش کرنا شروع کر دیتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور شہداء کو اٹھاتے ہیں لوگ ان کی دعوت کا مثبت جواب دے دیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ان پر لانت کا فیصلہ کر کے ان کو اس منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے اس دعوت میں ابتدا میں دلائل کے ذریعے سے اپنی بات واضح کی جاتی ہے سچائی اس طرح کھول دی جاتی ہے کہ انسان تعصب خواہش اور مفاد کا اسیر نہ ہو تو اسے رد نہیں کر سکتا تاہم دلیل کے جواب میں کوئی بھی بے معنی نقطہ فرینی کی جا سکتی ہے اس لیے عام لوگوں پر واضح نہیں ہو پاتا کہ کس کی بات ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا مرحلہ شروع کرتے ہیں اس میں پے در پہ ایسے واقعات جنم لیتے ہیں جو لیڈرشپ کی اخلاقی حیثیت کو کھول کر رکھ دیتے ہیں لوگوں پر اس لیڈرشپ کا اخلاقی ننگاپن بالکل واضح ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی قوم اگر اسی لیڈرشپ کے پیچھے لگی رہے تو لیڈرشپ کے ساتھ قوم پر بھی لانت کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے تاہم اگر قوم اپنی لیڈرشپ کو بدل دے تو اسے مہلت دے دی جاتی ہے یہی قانون سابقہ امت مسلمہ میں جاری تھا یہی قانون اس امت میں بھی جاری ہے سیکولرزم اور ہم مغرب کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ مغرب میں سیکولرزم کے فروغ کا ایک اہم سبب چرچ کا رویہ تھا پاپائیت کے اندھیروں کے خلاف علم کی روشنی جب پھیلنا شروع ہوئی تو چرچ نے ہر ممکن حربہ استعمال کر کے اسے دبانا چاہا شروع شروع میں تو ان کو کچھ کامیابی نصیب ہوئی مگر وہ زمانے کے انداز میں آنے والی تبدیلی کا اندازہ نہیں کر سکے اہل علم کو مختلف سزائیں دینے سے لے کر ان کو جلا وطن کرنے ان کے نظریات پر پابندی لگوانے ان کی کتابیں سرعام جلانے ان کے خلاف نفرت پھیلانے جیسے سارے اقدامات وقت کی تبدیل شدہ لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھے چنانچہ آہستہ آہستہ چرچ کی گرفت ڈھیلی ہونا شروع ہوئی اور ایک وقت آیا کہ اقتدار کے ایوان سے لے کر گھر کے آنگن تک ہر جگہ سے مذہب کو دیس نکالا مل گیا اور سیکولرزم غالب ہو گیا اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ مغرب میں سیکولرزم اپنی فکری قوت کی بنیاد پر کم اور اہل مذہب کی اخلاقی اور فکری کمزوریوں کی بنا پر زیادہ فروغ پایا کچھ جزوی تبدیلیوں کے ساتھ یہی مارکہ عالم اسلام کے مختلف خطوں میں برپا رہا ہے اور اب ہمیں اس کا سامنا ہے ہمارے ہاں بھی سیکولرزم اگر پھیل رہا ہے تو اس کی وجہ اس کی فکری قوت نہیں اہل مذہب کی اخلاقی اور فکری کمزوری ہے ہمارے ہاں اہل مذہب نے کھل کر دہشت گردی کا ساتھ دیا ہے یا اس کی خاموش حمایت کی ہے جن لوگوں سے اختلاف تھا ہم نے ان کے خلاف بھرپور نفرت انگیز مہمیں چلائیں خدا کی بات پہنچانے والوں کو قتل کر دیا یا ان کو ملک اور گھر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سیکولرزم آتا ہے اور مذہب بتاتا ہے کہ خدا کا عذاب آتا ہے آج ہم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے توبہ نہیں کی تو سیکولرزم یا خدا کے عذاب میں سے کوئی ایک چیز ہماری طرف بڑھ رہی ہے اس کے سوا ہمارا کوئی مستقبل نہیں پاکستانی passport the Henley and Partners بیرون ملک رہائش اور شہریت میں مدد اور معلومات فراہم کرنے کا ایک ادارہ ہے یہ ادارہ ہر سال ویزا پابندیوں کے لحاظ سے ایک فہرست جاری کرتا ہے جس میں دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹ کا جائزہ لے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ مختلف ممالک میں بلا ویزا سفر کی آزادی کے لحاظ سے کس ملک کے پاسپورٹ کا کون سا نمبر ہے اس ادارے کی سن دو ہزار پندرہ کی فہرست کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ دنیا بھر میں سب سے نیچے اور صرف صومالیہ عراق اور افغانستان سے اوپر تھا دو ہزار سولہ کی فہرست میں پاکستان کا مقام اور گر گیا صومالیہ اور عراق پاکستان سے بہتر ہو گئے اب صرف افغانستان ہم سے نیچے رہ گیا دنیا کا کوئی اہم تو کیا غیر اہم ملک بھی پاکستانیوں کو بلا ویزا داخلے کی اجازت نہیں دیتا جبکہ ویزا لینے کا عمل پاکستانیوں کے لیے ایک مہنگا اور ذلت آمیز تجربہ بن چکا ہے غیر ملکی سفارت خانوں میں پاکستانیوں کی تجلیل اور بھاری فیس کے باوجود ویزا دینے سے انکار معمول بن چکا ہے یہ اس ملک کا حال ہے جو ایک ایٹمی پاور ہے جو آبادی رقبے پیداوار وسائل اور جائے وقوع کے اعتبار سے دنیا کا اہم ترین ملک ہے جس کے باشندے اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پر دنیا کے ہر اہم ملک میں قابل ذکر کمیونٹی ہیں سوال یہ ہے کہ اس پس منظر کے باوجود اقوام عالم میں اس ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے اس سوال کی بڑی تفصیل کی جا سکتی ہے مگر گہرائی میں جائیں تو اس صورتحال کا باعث ہماری دو کمزوریاں ہیں ایک بحثیت قوم ہمارا تعلیم دشمن رویہ اور دوسرا غیر حقیقت پسندانہ اور جذباتی سوچ تعلیم اس دنیا میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہر ترقی کا راز ہے ہم میں سے ہر باشعور شخص آمدنی کا دس سے تیس فیصد حصہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کر دیتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر ہمارے بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی مگر آزادی پر سات دہائیاں گزرنے کے باوجود بحثیت قوم ہم تعلیم پر اپنے بجٹ کا دو فیصد سے زیادہ حصہ خرچ کرنے پر تیار نہیں خیال رہے کہ جب تعلیمی بجٹ دو فیصد ہوتا ہے تو تعلیمی عمارتوں اور اساتذہ کی تنخواہوں کے اخراجات بمشکل مشکل پورے ہوتے ہیں مگر جب تعلیمی بجٹ بیس فیصد ہوتا ہے تو ہر گاؤں اور کریے میں اسکول ہی نہیں ہوتے بلکہ اعلیٰ تعلیمی ادارے لائبریریز تحقیقی مراکز اور شعور و آگہی کے ہزار سامان وجود میں آ جاتے ہیں مگر ہم قوم کو جاہل اور بے شعور رکھ کر اس کو برباد کر رہے ہیں ہماری ذلت و بربادی کا دوسرا سبب ہماری غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے ہم عملی طور پر مغربی اور مشرقی پاکستان کو تو متحد رکھ نہیں سکے لیکن نیل کے ساحل سے کاشغر تک مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگاتے نہیں تھکتے ہم اپنی عدالتوں اور تھانوں میں کسی کمزور اور غریب کو تو انصاف دلا نہیں سکتے مگر دنیا بھر کے مسلمانوں کو سپر پاور سے انصاف نہ ملنے پر برہم رہتے ہیں ہماری نظریں کابل اور لال قلعے کو فتح کرنے پر لگی رہتی ہیں مگر جونا گڑھ سے لے کر حیدرآباد دکن اور ڈھاکہ سے لے کر کارگل تک جو کچھ ہوا اسے دیکھنے کے لیے ہماری نظریں بہت کمزور ہیں اپنی کمزوریوں اور مسائل کو چھوڑ کر دوسروں کے معاملات میں الجھنا غیر حقیقت پسندی کی آخری حد ہے اور بدقسمتی سے یہی ہمارا محبوب قومی مشغلہ ہے اس صورت حال میں کچھ لیڈروں کی دکان ضرور چمکتی رہے گی وہ اور ان کے ہم نوا یہی چاہیں گے کہ یہاں جہالت اور غیر حقیقت پسندی کا چلن عام رہے مگر در حقیقت تعلیم کی کمی نے ہماری ترقی کی راہیں مستوط کر رکھی ہیں جبکہ غیر حقیقت پسندانہ سوچ نے ستر برسوں میں ہمارے بجٹ اور قومی مزاج دونوں کا توازن بگاڑ کر رکھ دیا ہے ان دو اسباب کے ہوتے ہوئے ہم اپنی نظروں میں کتنے ہی ہیرو بن جائیں دنیا کی نظروں میں ہم ذلیل اور رسوا رہیں گے وہ سبز پاسپورٹ جو ہمارے لیے عزت کا باعث بن سکتا تھا ذلت اور رسوائی کا باعث بنا رہے گا